اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے ناز ہے تم سے اور اپنی بندوہے کی ناشکری اسے پسند نہ ہو اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے اور کوئی بوجھ اٹینی والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی پھر تمہیں اپنی رب ہی کی طرف پیرنا ہے تو وہ تمہیں بتو دے گا جو تم کرتے تھے بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے